حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزمر گھوڑوں میں مقابلہ کروایا اور ان کے لیے حفیہ سے سنیت الوداع تک کا فاصلہ مقرر تھا اور غیر مزمر گھوڑوں میں مقابلہ کروایا تو ان کے لیے سنیت الوداع سے مسجد بنی زریک تک کا فاصلہ مقرر تھا اور عبداللہ ان مقابلہ کرنے والوں میں شریک تھے اور کامیاب رہے تھے سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو پچہتر